بسم اللہ على رسوله الكريم آج چودہ سو بیالیس ہجری ماہ رجب کی ستائیسویں تاریخ ہے اگرچہ گلے کی تکلیف اور آواز کے بیٹھ جانے کی وجہ سے تقریباً ایک ماہ سے کوئی نیا درس تیار نہیں کر سکا البتہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے آواز اگرچہ میری کمزور ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا آپ مظلوموں کی مدد کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد کریں گے تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا بہن کی محبت ایک ایسی نعمت ہے جس سے میں محروم رہا ہمارے ابا جان کی سب اولاد نرینہ تھی ہم سات بھائیوں کی ایک بھی بہن نہیں ہے آج بھی جب کہ میں الحمد کئی بچیوں کا باپ ہوں بہن کی محبت کا تصور کر کے اداس اداس ہو جاتا ہوں پھر جب خونی رشتوں سے آزاد ہو کر دینی بندھن کا خیال آیا تو مجھے ہر طرف بہت ساری بہنیں مل گئیں عربی اجمی انگریز ترک اور اور مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والی میری مسلمان بہنیں بہن کی محبت کی محرومی نے جن آنکھوں کو آنسو رلایا تھا اب ان آنکھوں کو بہن کی عفت نے خون کے آنسو رلایا ہے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ہر طرف میری بہنوں کی فریادوں نے غم سے نڈھال کر ڈالا ہے بوسنیا میں ہزاروں بہنوں کی عفتیں نیلام ہو گئیں برما میں بھی یہی ہوا کشمیر میں بھی یہی ہوا پاکستان جیسے اس ملک میں سوات قبائلی علاقوں اور لال مسجد میں بھی یہی ہوا بلوچستان اور جیلوں میں بھی یہی ہوا آج بھی جمہوری حکومتوں اور جمہوری مولویوں کے زیر سرپرستی یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہن کی محبت کا سوالی بہن کی عفت کے بارے حیران آنسو بہاتا ہے کتنی تاریکی ہے اندھیر نگری ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی زاد اللہ کرامتن و حرمتن اللہ تعالیٰ ان کی عزت و حرمت میں اضافہ فرمائے اور ان کو عافیت کے ساتھ آزادی عطا فرمائے وہ میری بھی بہن ہیں تیری بھی بہن ہیں کافروں کے ہاتھوں میں ہیں آج بھی مسلمانوں کے کافر حکمرانوں کی زبانیں گنگ ہیں جمہوریت کی مالا جھپنے والوں کے بھی لب سلے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے گیت گانے والوں کو بھی آفیہ یاد نہیں ایک آفیہ نہ ہوئی ہزاروں لاکھوں عافیائیں میری اور آپ کی بہنیں جیلوں میں بند ہیں بہن خاندان کی عزت بائی کی غیرت ہوتی ہے لیکن آج غم کا نشان بن کر فریادیں کرتی ہیں کسی نے کہا کہ آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن ہے کون سی خواتین اور کون سا عالم وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے لیے دنیا دن مناتی ہے انیس سو اکہتر میں بنگال کے بہنوں کی پاکستانی فوجیوں کے ہاتھوں عصمت دری ہوئی بھائیوں نے آنکھیں موند لی نوے کی دہائی میں بوسنیا میں مسلم بہنوں کی عفت پر ڈاکے ڈالے گئے بھائیوں نے کان اپنے سی لیے دو ہزار بارہ تیرہ میں برما کی بہنوں کی بے عزتی ہوئی ہم بھائیوں نے بھول جانا قرین مسلحت سمجھا اور اب کئی سالوں سے مشرقی ترکستان میں ایغور مسلمان بہنوں کی بے حرمتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یہ عصمت دری اب بھی جاری ہے بہنوں کی فریادوں سے زمین پھٹی جاتی ہے آسمان ریزے ریزے ہوئے جاتے ہیں مگر ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے ایک مجرمانہ خاموش بزدلانہ خاموش افغانستان کے صوبے بدخشان اور پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کے پڑوس میں ایک مسلمان ملک ہے پاکستان سے بھی بڑا جسے چین سنکیاں کہتا ہے اور مسلمان مشرقی ترکستان کہتے ہیں مسلمانوں کے اس مقبوضہ ملک میں سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو چین نے جیلوں میں بند کر رکھا ہے لاکھوں بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ پینتیس سال سے کم عمر کسی بہن کو چینیوں کے اس ظلم سے نجات نہیں کتنا بڑا ظلم ہے کتنا بڑا ستم ہے لیکن ہر سو خاموش نہ حکمران بولتے ہیں نہ مولوی نہ تبلیغی کچھ کہتے ہیں نہ ہی مدرسوں کالجوں کے اساتذہ اور مدرسین جیسے ہماری یہ بہنیں اس امت کا حصہ ہی نہیں این جی اوز کی میک اپ زدہ خواتین پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے اس دن کو مناتی ہیں جس میں ان مظلوم بہنوں کا کوئی ذکر ہی نہیں یہ سب کیا ہے کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا ان بہنوں کی فریادوں کو یوں نظر انداز کر دینا کون سی انسانیت ہے اور کون سے انسانی حقوق ہیں اپنی ان مظلوم و مجبور بہنوں کی طرف سے مجاہدین پاکستان سے اور طالبان افغانستان سے پڑوسی ہونے کے ناطے یہ درخواست ہے کہ کچھ تو کرے اللہ کی خاطر کچھ تو کرے اتنے بڑے ظلم پر یوں خاموش رہنا کیا ہمارے لیے جائز ہے سیاسی معاشی معاشرتی اور عسکری ہر اعتبار سے ہمیں چین کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یہ ہمارا دینی ملی اور انسانی فریضہ ہے اے مسلمان بہنوں کے بھائیوں آج یہ حالات ترکستان کے مسلمانوں پر آئے ہیں کل خدا نخواستہ ہم پر بھی آ سکتے ہیں اس مجرمانہ غفلت سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری بہنوں اور بھائیوں کی امداد ہو سکے کم از کم چین سے اپنی نفرت کا اظہار تو کریں بہن کی محبت سے محروم بھائی آج بہن کی عفت کے لیے رو رہا ہے کیا قوم متحدہ کے کفار اور تلوے چاٹنے والے ہماری فریادیں سنیں گے کیا کافروں کے چندوں پر پلنے والی این جی اوز ہمارے درد کو سمجھ پائیں گی کیا کٹپتلی حکمران اور جمہورے ہماری آواز میں آواز ملائیں گے ہرگز نہیں اے مظلوم بہنوں کے غیرت مند بھائیوں اپنی مدد آپ کے تحت چین کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے عسکری اعتبار سے کرنے کا کام کیا ہے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ چین کے خلاف جو ہو سکے کریں آج میڈیا میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں سیاسی بیداری پیدا کریں کہ چین مسلمانوں کا دشمن ہے چین کی اسلام اور مسلمان دشمنی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں معاشی اعتبار سے چینی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں ویسے بھی چینی مصنوعات بیکار سے ہوتی ہیں معاشرتی اعتبار سے چین کافر اور ایغور مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور مجاہدین کو چاہیے کہ سی پیک کو اپنا ہدف بنائیں اور جو چینی مزدور پاکستان میں موجود ہیں جن کی تعداد تقریباً چالیس ہزار ہے جو اس منصوبے کا حصہ ہیں انہیں نشانہ بنائیں اے میرے مسلمان بھائیوں اس طرح ایک مسلمان بھائی اپنی مسلمان بہن کا کسی نہ کسی حد تک حق تو ادا کر سکتا ہے یوں خاموش بیٹھے رہنا کسی طرح میرے بھائیوں جائز نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته